نمبر تین سرزمین حجاز سے یہودیوں کا اخراج عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اجل والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم لما ظهر على خيبر أراد إقراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لیقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا کیونکہ فتح کے بعد خیبر کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا تھا لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں ہم خیبر کی زمینوں کے کاموں کی مسلمانوں کی طرف سے کفایت کریں گے اور ہمارے لیے پیداوار کا نصف حصہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے چنانچہ وہ لوگ وہیں رہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انہیں تیمہ اور اریحا کی طرف جلا وطن فرما دیا